للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعت اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جو لوگ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے یہاں ایک خاص نو کی قسم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جسے قرآن و سنت کی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا ایسی صورت میں اگر اس نے چار ماہ سے کم مدت کے لیے قسم کھائی ہے تو اس کی حیثیت عام قسم کی ہوگی اگر مدت پوری ہونے سے قبل ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا اور اگر مدت پوری کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں اور اگر اس نے ہمیشہ کے لیے یا چار ماہ سے زیادہ کے لیے قسم کھائی ہے تو اسے بیوی کے مطالبے پر صرف چار ماہ کی مدت دی جائے گی اگر یہ مدت پوری کر لینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر صرف کفارہ واجب ہوگا اور اگر ہم بستری نہیں کرتا تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت سے دفع ضرر کے لیے حاکم وقت شوہر کی طرف سے طلاق کو نافذ کر دے گا لیکن چونکہ بیوی کے پاس واپس چلا جانا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر قسم کھانے والا آدمی اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو جو غلطی اس سے سرزد ہوئی تھی اللہ اسے معاف کر دے گا اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے کہ کفارہ دے کر قسم توڑ دینے کی اجازت دے دی اللہ چاہتا تو اسے لازم کر دیتا